بہت جامع مفید اور والہانہ دعا اللہم مستورنی بالعافیت فی الدنیا والآخرہ یا اللہ مجھے دنیا و آخرت میں عافیت سے ڈھانپ لیجئے